پنچ کی کلیوپیٹرا کرشن چندر جیسے کسی چھوٹے سے کمرے میں کوئی ہیرا پڑا ہو تو سارا کمرہ جگمگانے لگتا ہے اسی طرح کسی چھوٹے سے شہر میں کوئی بہت ہی سندر عورت پیدا ہو جائے تو سارا شہر اس کے سوندر سے جگمگانے لگتا ہے گلیوں کوچوں بازاروں دفتروں میں اس کی چرچا ہونے لگتی ہے اگر وہ اپنے محلے سے گزر کر کسی دوسرے محلے میں جاتی ہے تو سارے شہر میں اس کی خبر پھیل جاتی ہے اگر وہ کبھی کسی بازار سے گزرتی ہے تو پھر گھنٹوں اس چھوٹے سے شہر کے بازار میں کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ کس طرح چل رہی تھی اس نے کون سے کپڑے پہن رکھے تھے اس کے ساتھ کون تھا کس طرف اس کی نگاہ اٹھی تھی یہ سب باتیں کوئی اسکینڈل پھیلانے کی غرض سے نہیں کی جاتی بلکہ ان باتوں میں کسی قسم کی بدنیتی کا کڑواپن بھی نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے سے شہر کے لوگوں میں اس اتنت سندر استری کے لیے ایک عجیب طرح کا پیار ایک عجیب طرح کا اپناپن پیدا ہو جاتا ہے اپنے پن کے ساتھ یہ گرو بھی ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے شہر نے اسے پیدا کیا ہے وہ عورت اپنے شہر کا گورو اور آبھوشن سمجھی جانے لگتی ہے ذرا سی بھول پر کرد ہو جانے والے بزرگ اور شدھ آچرن والے دڑیل اس گرو سے اس استری کی محبتوں اور بے وفائیوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے وہ کوئی ایتہاسک کارنامے ہوں معلوم نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے کہ بہدا ایسی عورت سبھیتا کی گریما سے اونچی سمجھی جانے لگتی ہے شاید وہ خود ایک سبھی نیم بن جاتی ہے جس کے نیم پرچلت سدھانتوں سے بھن ہوتے ہیں شاید ایسی عورت اپنے آپ میں سوئم ایک مذہب یا دھرم ہوتی ہے ایک چھوٹی سی جیون ویوستھا اپنے آپ میں پوری اور سوتنتر ایسی عورت کو ہر طرح کی چھوٹ دے دی جاتی ہے مگر دوسری عورت کی معمولی سے معمولی سامان بھول کو بھی معاف نہیں کیا جاتا کچھ عجیب ہی حساب ہے ایسی استری کو پروش سماج اتہاس سب کما کر دیتے ہیں یاد کیجیے ہیلن کلیو پیٹرا اور وسندرا ہیلن اور کلیو پیٹرا کو تو آپ سب جانتے ہیں مگر وسندرا کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا وسندرا پنچ کی رہنے والی تھی شاید بچپن میں وہ میرے ساتھ کھیلی تھی مجھے کچھ ٹھیک طرح سے وہ زمانہ یاد نہیں اس کا گھر نان بائیوں کے بازار کے پیچھے تھا وہاں پر ایک شیوالا تھا اس کے سامنے بہت سی زمین خالی پڑی تھی پھر ہمارے دور پار کے ایک رشتے دار کا گھر تھا جو شہر کا سب سے امیر آدمی تھا کبھی کبھی میں اس کے گھر جایا کرتا تھا کبھی کبھی وسندرا بھی وہاں کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی مجھے اس کا بچپن اور اس کی بچپن کی صورت ٹھیک سے یاد نہیں کیونکہ بچپن میں وہ ایک سادھارن ہسمکھ لڑکی رہی ہوگی جیسی دوسری سادھارن سندر لڑکیاں ہوتی ہے کون یاد رکھتا ہے پھر یہ بھی بہدا دیکھا گیا ہے کہ بچپن میں جو لڑکیاں اتنت سندر دکھائی دیتی ہیں جوانی کی سیما میں آتے ہی ان کا ہولیا عجیب طریقے سے بدل جاتا ہے اور وہ اتنی خوبصورت اور حسین معلوم نہیں ہوتی اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچپن میں جن لڑکیوں کی شکل و صورت معمولی ہوتی ہے بڑے ہو کر بھی وہ معمولی شکل صورت کی ہی رہتی ہیں مگر کبھی کبھار انہی معمولی شکل و صورت کی لڑکیوں میں کوئی ایک ایسی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے جس کی سندرتا جوانی کی حدوں کو چھوتے ہی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرنے لگتی ہے وسندھرا ایسی ہی ایک لڑکی تھی بچپن میں میں نے کئی بار دیکھا تھا کئی بار اس کے ساتھ کھیلا بھی کبھی خیال نہیں کیا کئی ورش گزر گئے وہ چودہ ورش کی ہو گئی یہ سنا کہ وسندھرا بہت خوبصورت نکل رہی ہے پھر بھی کچھ خیال نہیں کیا خوبصورت لڑکیوں والے شہر میں ایک اور لڑکی کا خوبصورت نکل آنا کوئی اچمبے کی بات تو نہیں پھر جب اس کے حسن کے چرچے بڑھنے لگے تو اس کے باپ مدن سنگھ نے جو کہ ایک سنار تھا جلدی سے اس کا بیاہ اپنی برادری کے ایک لڑکے گوپال سنگھ کے ساتھ کر دیا گوپال سنگھ بھی ایک سنار تھا اور پنچ کے بازار میں ہی اس کی دکان تھی اور وہ خود بھی شکل و صورت کا بہت اچھا تھا گھر کا کھاتا پیتا مگر کوئی خاص بات نہ تھی مگر شادی بس شادی ہو گئی کہیں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی لوگ اس شادی کو دوسرے ہی دن بھول گئے شادی کے بعد وسندھرا کا رنگ روپ ایک ایک ایسا نکھرا ایسا نکھرا کہ نگری میں چاروں طرف اس کے ہی اس کے چرچے ہونے لگے اس کے سنہری بالوں بڑی بڑی مست آنکھوں اور پگھلے ہوئے سونے کی سی سنہری رنگت کا بار بار ذکر ہونے لگا اس کے قد کی اس کی چال کی اس کے کپڑوں کی تعریف ہونے لگی اس کے محلے کے سو سو پھیرے کیے جانے لگے لوگ گھنٹوں وسندرا کی ایک جھلک کے لیے بےتاب رہنے لگے جدھر سے وہ گزر جاتی جس گھر میں وہ جاتی جدھر سے اس اس اس کا کا گزرنا ہوتا یار لوگ گھنٹوں پہلے جگہ کے کے کے چکر لگانے لگتے شادی بعد چھ ماہ میں شوہرا بچے بچے کی زبان پر تھا ہوتے ہوتے وسندھرا کی سندرتا کا شوہرا دربار تک بھی پہنچا راج محلوں تک پہنچا اتفاق سے ایک اسٹیٹ سیکرٹری کا گھر وسندرا کے ماں باپ کے گھر کے بالکل سامنے تھا وسندھرا کے ماں باپ کا گھر ایک منزلہ اور ایک معمولی سا گھر تھا اسٹیٹ سیکرٹری کا گھر وسندھرا کے گھر سے کہیں بہتر تھا مگر تھا وہ بھی ایک منزلہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب بھی وسندھرا اپنے ماں باپ کے گھر آتی اور چونکہ دونوں گھر ارتھات میکے کے اور سسرال کے ایک ہی شہر میں تھے اس لیے وسندھرا دن میں دو ایک چکر تو اپنے میکے کے لگاتی ہی تھی تو اس کے آگمن کے کچھ دیر بعد ہی کنور جی شاہی گارت کے سواروں کی اردل میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسٹیٹ سیکرٹری سے ملنے کے لیے چلے آتے کیول ملاقات کرنے کے لیے یا کوئی ریاستی مشورہ کرنے کے لیے یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا ہاں ہولے ہولے اس اسٹیٹ سیکرٹری کا گھر دو منزلہ ہو گیا اور وسندھرا کے ماں باپ کا گھر بھی ایک منزلہ سے دو منزلہ ہو گیا اسٹیٹ سیکرٹری کے گھر کا سارا ساز و سامان بدل گیا وسندھرا کے گھر کی دوسری منزل پر ٹین کی چھت پڑ گئی جو پنچ میں خوشحالی کی آبرو سمجھی جاتی ہے وسندرا کی چال ڈھال میں شہزادیوں کی سی شان و شوکت آ گئی وسندھرا تھی تو ایک معمولی سنار کی لڑکی ایک سادھارن سنار کی استری مگر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پریوں کی رانی معلوم ہوتی تھی ایک بار ہم لڑکوں نے اسے بھتیا کے جنگل سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا جہاں وہ کنور جی کے ساتھ شکار کھیلنے گئی تھی اس کے سنہرے بال اس کے کندھوں سے اٹھ اٹھ کر ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کا خوشیوں سے گلنار چہرہ ڈوبتے ہوئے سوریہ کی لالی سا دمک رہا تھا وہ راجکمار کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کے ایک بیلر گھوڑے پر سوار کیسریا رنگ کی برجس اور کھلے کالروں کا ایک ریشمی بلاؤز پہنے ہوئے کوئی پاکستانی شہزادی معلوم ہوتی تھی یہ تو وہ وسندرا ہی نہ تھی جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی اس کی نگاہ آکاش پر تھی اور اس کے گھوڑے کے سم بھی زمین پر لگتے معلوم نہیں ہوتے تھے عجب حسن اور عشق کے دن تھے جیسے سارا شہر اس عشقیاں داستان میں الجھا ہو دن کسی اپنیاس کے پرشتوں کی طرح دلچسپ اور رومانٹک تھا کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی پھر سنا کہ کنور جی کو ایک بارگی انگلینڈ بھیج دیا گیا ہے اچھ شکشہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کا دل دھک سے رہ گیا نے وسندھرا کے دل کی پیڑا اور دکھ کو محسوس کیا مجبوری سے مگر ہم سب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ایک سندر عورت کے ورہ کی آنکھ کو اپنے دل میں محسوس بھی کیا چند ماہ بعد سنا کہ وسندھرا ایک بہت بڑے افسر کی کوٹھی کے عالیشان باغ میں ٹہلتی دیکھی گئی وزیر مانک رائے ایک سندر ڈوگرا راجپوت تھا اور جموں کے ایک اونچے خاندان کا ویکتی حاکموں کے طبقے سے تعلق رکھتا تھا منتری ہونے کے ناطے اس کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی کیونکہ صاحب کچھ مہینوں سے بیمار تھے اور کنور جی لندن میں اس لیے ریاست کی پوری طاقت کھینچ کر منتری کے ہاتھ میں چلی آئی تھی چاندنی راتوں میں فوارا باغ کی روشوں پر لچکتے ہوئے دو رویا پھولوں کی کیاریوں میں ٹہلتے ہوئے وسندرا اور مانک رائے کو لوگوں نے چھپ چھپ کر دیکھا اور پھر پردھان منتری اور وسندھرا کی محبت کی داستانیں دہرائی جانے لگی جیسے وسندھرا نے کوئی بے وفائی نہ کی ہو بلکہ کوئی دوسرا علاقہ فتح کر لیا ہو اس کی فتح کے شادیاں نے ہر دل میں تھے سارا شہر خوشیاں منا رہا تھا اب دربار وسندھرا کے مائکے میں لگتا تھا ریاست کے کتنے ہی فیصلے جو اس اعلی افسر کو خود کرنے چاہیے تھے وسندھرا خود کرتی تھی حاکموں کے تبادلے اور ترقیاں اور پچیوتی اور انعام اور اکرام اور جانے کیا کیا کچھ سارے شہر میں وسندھرا کا بول بالا تھا میں ان دنوں میٹرک پاس کر کے آگے پڑھنے کے لیے لاہور چلا گیا اور فارمن کرسچین کالج لاہور میں فرسٹ ایئر کلاس میں داخل ہو گیا دو سال بعد جب میں پنچھ آیا تو نقشہ ہی بدلا ہوا پایا منتری مانک رائے کی جگہ نائب ریزیڈنٹ بہادر نے لے لی تھی پنچھ میں ریزیڈنسی کی ایک شاخا تھی یہاں پر ایک نائب ریزیڈنٹ رہتا تھا تمام وشیوں میں وہ راجا صاحب کو مشورے دیتا اور بہدا اس کے مشوروں پر عمل بھی ہوتا تھا جب وسندھرا نے اس انگریز ریزیڈنٹ کا دل جیت لیا اور جب ریزیڈنٹ بہادر صاحب کا گھوڑا وسندھرا کے مائکے کے گرد جو اب تین منزلہ ہو چکا تھا دیکھا گیا تو آشچر کی ایک لہر سارے شہر میں دوڑ آئی ایسا لگا جیسے پورا برطانوی سلطنت کا سر ایک ہندوستانی لڑکی کے قدموں میں جھک گیا اس سے پہلے ایسی گھٹنا بوڑھے بزرگوں کی سمرتی میں نہ تھی یہ تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ریزیڈنٹ بہادر خود چل کے شہر کے اندر کسی ہندوستانی کے گھر گئے تھے ورنہ تو خود راجا صاحب کو جب کوئی مشورہ لینا ہوتا تو وہ خود ریزیڈنسی جاتے تھے دو سال بعد جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں پنچ پہنچا تو وسندرا کے حسن اور جمال کا شہرا انتی کے شکھر پر تھا انگریز ریزیڈنٹ سے عشق کر کے وسندرا نے گویا انتر راشٹریہ پرتیشٹھا کی سیماؤں کو چھو لیا تھا میں اسے دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا اس دور میں میں نے مادام بھوباری پڑھ لی تھی اور بہت سے فرانسیسی اپنیاس بھی اور میں اب ان مشہور فرانسیسی سندریوں کے ناموں سے بھی پریچت ہو چکا تھا جن کی ڈیوڑھیوں پر فرانسیسی کیبنیٹ کے بڑے بڑے وزیر سر جھکاتے تھے ہمارے شہر کی بھی ایک عورت تھی ایسی ہی مجھے اسے دیکھنا ہی چاہیے قریب سے مگر کیسے دیکھوں میں نے اپنے دوست امرجیت سنگھ سے اس کا ذکر کیا جو کھوڑی ناڑ میں رہتا تھا جس کے گھر کے چاروں طرف گھنے پیڑوں والا ایک باغ تھا اور جس کے پچھواڑے میں ایک پہاڑی نالا شور مچاتا ہوا بہتا تھا اور جو دور پار سے شاید وسندرا کا رشتے دار بھی ہوتا تھا امرجیت نے تھوڑے ٹال مٹول کے بعد میری بات مان لی اور ایک روز کسی دعوت میں اس نے وسندھرا کو اور اس کے مائکے والوں کو اپنے گھر کھانے پر آمنت کیا اور اس دعوت میں اس نے مجھے بھی کھانے کے لیے بلایا مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس دعوت میں وسندھرا سے کوئی بات کی ہو ایک تو میں عمر میں اس سے چار پانچ سال چھوٹا تھا دوسرے ابھی بالکل کچا اور شرمیلا تھا اور تیسرے شاید سندرتا کے روب نے میری زبان بند کر دی تھی کھانے کے بعد ہم امرجیت کے باغ میں ٹہلنے کے لیے نکلے وہ گرمیوں کے دن تھے باغ میں سفید اور پیلی چمیلی پھولی ہوئی تھی پیڑوں پر خوبانیاں گدرائی ہوئی تھی اور انار کی کلیوں سے سارا چمن یاکوت رنگ تھا ٹہلتے ٹہلتے وسندرا نے خوبانی کے چند پیڑوں کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر دیکھا اور کہنے لگی خوبانیاں عمدہ معلوم ہوتی ہیں دوسرے لمحے ایک پیڑ پر امرجیت چڑھ گیا اور دوسرے پر میں چند منٹوں کے بعد ہم دونوں نے باری باری وسندھرا کے سامنے گھاس کے ایک تختے پر سینکڑوں خوبانیاں ڈھیر کر تھوڑی دیر میں امرجیت کا ایک چچا جو اس کے گھر ہی میں رہتا تھا کسی اور درخت سے نیچے اترا اور وسندرا کے سامنے خوبانیوں کا ایک بہتےرا ڈھیر لگا کر جھیپتا ہوا واپس چلا گیا وہ لگ بھگ ساٹھ برس کا رہا ہوگا اس کے بال سفید تھے جب وہ چلا گیا تو وسندھرا نٹکٹ لہجے میں بڑے زور سے ہنسنے لگی پھر ایک دم سے اس نے اپنی ایک انگلی میرے گال پر رکھ دی اور بولی ارے کس نے بچپن میں تیرے گال پر یہاں ایک گڈھا پڑتا تھا نا وہ کیا ہوا میں ایک شبد بھی تو نہ کہہ سکا اس سے بس اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا دور تک اس کی ہنسی کی چمیلی کے پھول میرے کانوں پر گرتے رہے اس کے بعد میں نے وسندرا سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہاں اس کی وہ انگلی میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہے دل کے کسی گڈھے میں کیونکہ اب تو میرے گالوں میں گڈھا نہیں پڑتا ہے جو کبھی بچپن میں تھا اور اب میں بہت بدل گیا ہوں ہاں مگر دل میں کئی گڈھے ہیں وہ انگلی شہد کے کسی قلم کی طرح اب بھی راتوں کے اندھیرے میں میرے گالوں کو چھوتی ہے اور نٹکھٹ سور میں مجھ سے پوچھتی ہے کس نے تیرے گال کا وہ گڈھا کیا ہوا وسندرا سے کسی کو شکایت نہیں تھی یہ کہ وہ بے وفا ہے یہ کہ اس نے کئی بار محبت کی یہ کہ اس نے بہت سی محبتوں کو ٹھکرا دیا یہ کہ اس نے صرف اونچی جگہوں پر عشق کیا کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی ہم سب اس کے شکر گزار تھے کہ وہ ہم میں پیدا ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے ہم میں سے ہر ایک کو اس سے الگ الگ عشق ہے کچھ تو اس کے عشق کی داستانیں سچی بھی تھیں کچھ گڑھ لی جاتی تھیں ہولے ہولے چند سالوں میں وسندھرا ہمارے شہر کی ایک لیجنڈ بن گئی مگر اس کے شوہر کو اس سے بہت شکایتیں تھیں وہ خود بے حد سجیلا نوجوان تھا اس لیے اس کا گلا جائز تھا کہ وہ صرف اس سے عشق کیوں نہیں کرتی جبکہ وہ خاصا خوشحال بھی ہے وہ بے وفا اور ہر جائی کیوں ہے لوگ کیوں اس کے حسن کے گیت گاتے ہیں لوگ کیوں اس کے فراق میں آہیں بھرتے ہیں لوگ کیوں اسے دیکھ کر ٹھٹ کے ٹھٹ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا کوئی ویکت نہ رہا اب وہ لڑائی چلتی رہتی تھا اور کہیں بھی جاتی آخر کو تو اس کے ہی پاس آتی تھی وہی تو اس کا پتی تھا اور کوئی دوسرا نہ ہو سکتا تھا مگر کبھی کبھی اس کو اتنا غصہ آتا کہ اس کا دل وسندھرا کو پیٹنے کے لیے چاہنے لگتا مگر وسندھرا کو دیکھتے ہی اس کا دل پگھل جاتا اور وہ اسے مارنے کے بجائے اس کے قدموں میں جھک جاتا مگر وسندھرا کے قدموں میں جھکتے ہوئے بھی دنیا والوں کے لیے اس کا کورو بڑھ جاتا وہ ساری ذمہ داری باہر کی دنیا پر ڈال دیتا جو وسندھرا کے وچتر سوندر سے پربھاوت ہو کر اس جوڑے کے گرہست جیون کو بگاڑتی ہے وہ ان دونوں کو چین سے رہنے نہیں دیتی جب اس طرح وسندھرا کے تین چار قصے ہو گئے اور جب ریزیڈنٹ بہادر والا رومانس زور پکڑنے لگا تو وسندھرا کے پتی نے شہر چھوڑنے کی ٹھان لی وہ پنچ چھوڑ دے گا اور اپنی حسین بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے گا کسی دور دراز کے علاقے میں جہاں اس شہر کے حسن اور عشق کے چرچے کی چھایا بھی ان تک نہ پھٹکے اس نے پنچ چھوڑ کر جانے کی ٹھان لی اور ہولے ہولے اس نے وسندھرا کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا پہلے تو وسندھرا پنچ چھوڑنے کے لیے کدا بھی تیار نہ تھی لیکن جب گوپال نے اسے چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو آخر عورت تھی راضی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ راجوری جانے کے لیے تیار ہو گئی چپکے چپکے وسندرا کے پتی نے جانے کی ساری تیاری کر لی اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ پونچھ چھوڑ کر جا رہا ہے اور وسندرا کو اس نے خبردار کر دیا تھا کہ اس بات سے کسی کو بھی آگاہ نہ کرے مگر نہ جانے کس طرح یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی جگہ جگہ ناکوں اور نکڑوں پر بازاروں میں گلی کوچوں میں اور دفتروں میں یہ ذکر ہونے لگا کہ گوپال وسندرا کو لے کر جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے پنچ چھوڑ رہا ہے اور کون اسے منع کر سکتا ہے گوپال وسندرا کا پتی ہے وسندرا اپنے پتی کے ساتھ جا رہی ہے سارے شہر پر جیسے بجلی سے گر پڑی سب سن تھے مگر منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ایک دوسرے سے کانا پھوسی میں بات چیت کرتے سب کے چہرے سہمے ہوئے تھے جیسے شہر پر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہو جانے کا وقت آ گیا وسندرا کے پتی نے صبح سویرے سارا سامان چھ کچروں پر لاد کر کر پہلے انہیں روانہ دیا نگالی صاحب کی طرح جانے سے پہلے وہ دونوں نگالی صاحب کے گرودوارے میں حاضر ہو کے اپنے اپنے پاپوں سے مکت ہوں گے اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے راجوری چلے جائیں گے نگالی صاحب کا گرودوارا شہر سے چار میل باہر ایک رمنی پہاڑی مقام پر تھا راستہ کٹھن تھا ایک جگہ پر ایک خطرناک نالے پر لکڑی کا ایک پل آتا تھا اسے پار کرنے کے بعد ایک بھیانک اترائی اتر کر پنچھ کے دریا کے ایک حصے کو پیدل چل کر پار کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پر دریا کا پاٹ اتنا چوڑا تھا کہ یہاں پر نہ کوئی پل تھا اس لیے وسندرا کے پتی نے سامان والے کچروں کو صبح سویرے نگالی صاحب کی طرف روانہ کر دیا ان سے کہہ دیا کہ وہ شہر سے دو میل باہر کوٹھانی کے پل کے پاس اس کا انتظار کریں دو گھوڑے اس نے اپنے لیے اور وسندھرا کے لیے رکھ لیے اور پھر وسندھرا کو لے کر اس کے مائکے والوں سے ودا کرا کے وہ شہر سے باہر جانے لگا وسندھرا اور اس کا پتی دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار اپنے خیالوں میں گرفتار شہر کی سیما سے باہر نکل گئے ڈونگس کے چشمے کے آگے جانے والے راستے پر وہ نکل آئے اب شہر کی عمارتیں ختم ہو چکی تھیں دھان اور مکہ کے کھیت شروع ہو گئے تھے لیکن کہیں کہیں اکا دکا راستے میں کچے مکان دکھائی دیتے اور سفری چائے خانے راستے میں سناٹا تھا سر جھکائے گھوڑے کی باغ ڈھیلی رکھے کچھ سوچتی چلی جا رہی تھی اسے آج اپنا شہر چھوڑتے ہوئے کتنا عجیب معلوم ہو رہا تھا وہ کیا کر سکتی ہے جانا تو ہوگا اسے ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے شہر بہت پیچھے رہ گیا کھیت دکان کچے مکان سبھی پیچھے رہ گئے اب پہاڑی راستہ تھا ایک کچی پگڈنڈی سی پہاڑ کے سینے پر رینگتی ہوئی اوپر چلی جا رہی تھی اس پہاڑ کی دوسری طرف کوٹھانی کا خطرناک نالا تھا جسے پار کر کے وہ نگالی صاحب کی طرف بڑھ جائیں گے اور پھر نگالی صاحب میں سیس نوا کے وہ نئی زندگی کی طرف راجوری کی جانب بڑھ جائیں گے اب دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے سنسان راستے ویران جنگل کہیں کہیں پیڑوں کے نیچے پہاڑی گڈریوں کے خاموش گلے ڈھلوانوں پر چرتے ہوئے وسندرا کے دل سے ایک آہ نکلی اور وہ دونوں پہاڑی اونچائی کا موڑ کاٹ کے پہاڑ کے دوسری طرف چلے گئے جہاں کوٹانی نالے پر لکڑی کا پل تھا پہاڑ کی دوسری طرف جا کر ایک ایک انہیں لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی بہت سے لوگ تھے پانچ سو کے قریب ہوں گے نہیں نہیں ہزار سے اوپر نہیں نہیں دو ہزار کے قریب ارے نہیں تین ہزار سے بھی اوپر یہ اس کے اپنے شہر کے لوگ تھے اور اتنی بڑی تعداد میں راستے میں کھڑے تھے کہ ان کی اوٹ میں لکڑی کا پل چھپ گیا وہ دونوں جب ان لوگوں کے قریب پہنچے تو کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا بھیڑ نے چھٹ کر انہیں راستہ دے دیا ایک نے وسندھرا کے گھوڑے کی باغ تھام لی کسی دوسرے نے دوسرے گھوڑے کی باغ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور آہستہ آہستہ کچھ کہے بغیر وہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے وسندرا کے پتی نے آشچر سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں نگالی صاحب ایک شہری نے جواب دیا اور گوپال کے ساتھ ساتھ چلنے لگا وسندرا کا پتی حیرت میں تھا یہ کیا ماجرا ہے مگر کوئی اس سے پوچھ تاچھ نہ کرتا تھا نہ کوئی وسندرا سے بات کرتا تھا وہ سب لوگ ایک کافلے کی سورت میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہے تھے بہت جلد وہ لوگ کوٹھانی کے لکڑی کے پل کے قریب پہنچ گئے جو ایک بھیانک گہرے نالے کی کھڈ کے اوپر استھت تھا مگر یہ دیکھ کر وسندھرا کے پتی کے منہ سے ایک آشچر جنک چیخ نکل گئی کہ نالے کا پل کھڈ کے اندر گرا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر سے بہ رہا تھا پل ٹوٹ گیا ایک صاحب بڑی گمبھیرتا سے بولے سچ مچ دوسرے صاحب نے گوپال کو بتایا دیکھیے پل ٹوٹ گیا ہے تیسرے صاحب جو وسندھرا کے گھوڑے کی باغ تھامے تھے افسوس سے سر ہلا کر بولے اب ہم لوگ نگالی صاحب کیسے جائیں گے پل تو ٹوٹ گیا ہے وسندرا کا پتی دل ہی دل میں غصے سے پیچو تاو کھا رہا تھا کہ ان کمبختوں نے خود ہی پل توڑ ڈالا ہے اور مجھے کس بھولے پن سے بتا رہے ہیں کہ پل ٹوٹ گیا ہے یہ خود ہمارا راستہ روک رہے ہیں اور اپنی بدھی سے مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ تو کسی طرح کی دلچسپی ہمارے جانے اور نہ جانے سے رکھتے ہی نہیں مگر یہ سب لوگ یہاں آ کیسے گئے وہ حیران تھا ان لوگوں میں صرف نوجوان ہی نہیں بڈھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے ہندو بھی اور مسلمان بھی سکھ بھی اور عیسائی بھی ڈوگرے کشمیری پنڈت بھی رنگین طبیعت بھی اور اداس طبیعت بھی ایسے لوگ بھی جن کے چال چلن پر آج تک کسی نے انگلی تک نہ رکھی ان میں دکاندار بھی تھے اور چھوٹے موٹے حاکم بھی باغوں کے مالی گڈریے بھی اور وہ لوگ بھی جن کی صورت تک سے وہ پریچت نہیں تھا وہ سب اسے روکنے کے لیے آئے تھے اس کے دل میں ایک عجب جنگ سی ہونے لگی اتنے لوگوں کے آنے کی اسے خوشی بھی تھی اور غصہ بھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے تھے مگر میں تو جاؤں گا اس نے انت میں دانت پیس کر کہا جاؤ گے کیسے پل تو ہے ہی نہیں اور کھڈ گہری ہے اس کھڈ پر پل بنانے کے لیے کم سے کم دو ماہ درکار ہوں گے ایک نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے دو ماہ بعد چلے جانا دوسرا بولا بڈھے قاسم جو نے کہا میری بیٹی کی شادی اگلے ماہ میں ہوگی اس کے زیور کون تیار کرے گا اور میری بہن کہتی ہے کہ میں تو گوپال کے ہاتھ کی بنائی ہنسلی ہی پہنوں گی اپنی شادی میں اور تم چلے جا رہے ہو چوتھا بولا یہ سولہ تولے سونا ہے میری بیوی کے لیے دو گوکھرو بنا دو جیسے تم نے ٹھاکر دیال سنگھ کی بچی کے لیے تیار کیے ہیں بالکل اسی ڈیزائن کے بننے چاہیے گوپال تم ہمارے شہر کے سب سے اچھے سنار ہو یہ کام تو تمہیں اپنی بھابھی کی خاطر کرنا ہی ہوگا ٹھاکر جگجیت سنگھ کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی میں بندھا ہوا سونا اس کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کرنے لگے ایک ایک اس کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا کوئی سونا لایا تھا کوئی چاندی امیر اور غریب سب مل کر اسے کام دے رہے تھے وہ اسے جانے سے نہیں روک رہے تھے وہ اسے اتنا کام دے رہے تھے کہ وہ اگلے ماس تو کیا دو سالوں میں بھی اس کام کو پورا نہیں کر سکتا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا وہ ضروری تھا جو انہوں نے اس سے نہیں کہا تھا اور جو کچھ انہوں نے اس سے نہیں کہا تھا اس نے اس کے دل کو پکڑ لیا تھا وہ اپنا گلا بند ہوتا معلوم کرنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ اسے سونے چاندی کی رشوت نہیں دے رہے تھے وہ اسے پیار کی رشوت دے رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے نہ دیں گے کسی طرح جانے نہ دیں گے وسندرا کے نیتروں میں جل چھلک آیا اس نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا اچھا اب میں کبھی یہ شہر چھوڑ کر نہ جاؤں گا وسندرا کا پتی اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہنے لگا ایک ایک نوجوان اچھلنے لگے ڈھول باجے بجانے لگے اور سب مل کر پہاڑی گیت گانے لگے گھوڑوں کی باغیں واپس پھیر دی گئیں اور یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جلوس اور جشن دیکھے ہیں مگر مجھے اس چمکیلے روز والا وہ چھوٹا سا پہاڑی قافلہ کبھی نہیں بھولتا جب ایک چھوٹے سے شہر کے لوگ اپنے شہر کی خوبصورتی کو واپس لے کر آئے تھے